لگاتے ہیں نارا یہ مالو ہمارا

امت محمد بڑی شان محمد بڑی شان

ان کو ان پیار سے دیکھتا جو آ کے ہیں نکلے بجن کیا مرتبہ ہوا تیرا واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا تو خدا کا ہوا خدا تیرا تو خدا کا تیرا محمد ہوا Oh, oh, oh.

گائے چلو چلو ماں کی بارگاہ میں جاتے ہیں کیوں محبوب کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہیں ارے اس لیے کہ وہ صحابی تھے انہیں معلوم تھا کہ حضور سب کچھ دیتے ہیں پانی مانگو پانی بھی دیں گے مانگو تو صحیح صحابی محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے یا رسول اللہ پانی نہیں المختصر ایک برتن میں محبوب نے اپنا دستے انور ڈالا محبوب کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے

بیٹھے ہوئے ہیں اپنے صحابہ کے میں بیٹھے ہوئے ہیں کیا ہوا ایک چڑیا آئی ساتھ اس چڑیا کا نر بھی آیا دونوں چونچو چونچو چونچو کر رہے ہیں ماں بک کے کانوں میں چونچو چونچو کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں ارے جانور کو بھی معلوم ہے پرندوں کو بھی معلوم ہے کہ سنیں گے فریاد کریں پہنچیں گے فریاد سنیں گے ہماری مدد کریں گے محبوب نے فرمایا یہ یہ چڑیا اور اس کا بچے کو اٹھا کے لے گیا ہے جاؤ کے بچوں کو واپس کر دو کیا بات ہے میرے آلہ حضرت کی ایک ایک شیر سنتے جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے جائیں ایک مرتبہ ہرنی ہرنی کو ایک یہودی نے پیش کر لیا اس ہرنی کے زامن سرکار ہو گئے واقعہ طویل ہے المختصر ایک مرتبہ بلکہ روایت میں آتا رہتا ہے ایک ایک اونٹ پاگل ہو گیا بڑا پاگل ہو گیا کاٹنے کو کھا رہے کھانے کو توڑ رہا ہے سب کو مار رہا ہے ساری حضور کی باقی میں حاضر ہوئے یا رسول اللہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا کاٹتا ہے مارتا ہے میں کیا کروں محبوب نے فرمایا مجھے لے چل چل چل اب کی یار اللہ بڑا پاگل ہو گیا ہے سامنا پہنچا ہے محبوب کہا مجھے لے چل چل محبوب جا رہے آگے یا رسول اللہ کی نقصان پہنچا دے گا میرے محبوب گئے کے پاس مکئی پکڑی بٹھا دیا اس اونٹ نے محبوب کی کان میں کچھ کہا آئے ہائے اونٹ کو بھی معلوم ہے اللہ کے رسول ہے ہماری بولی جانیں گے یہ ہماری بات سمجھیں گے ہماری پریا سنیں گے ہماری مدد کریں گے فرمایا یہ اونٹ یہ اونٹین مالک تیری شکایت کر رہا ہے کہ کہتا ہے جب میں جوان تھا مجھ سے بڑا کام لیتا تھا مجھے چارہ بھی دیتا تھا آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں چارہ بھی نہیں دیتا اور پہ تلا ہوا ہے کی بارگاہ میں دیکھو تو صحیح جانور آتے ہیں پرندے آتے ہیں اپنے اپنی فریادیں کرتے ہیں ماں بو سنتے ہیں ان کی مدد بھی کرتے ہیں آلات فرماتے ہیں کرتے گئے محمد ہمارے بڑی فرما دے نکان تمہارے لیے و چنا بنے تو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان بدن میں گے جان ہمارے یہاں اٹھے بھی وہاں زمین و زم تمہارے لیے و متا تمہارے لیے نو چنا تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے میں زمانے تمہارے لیے بگلے ہو جاؤں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے شنکو کمر کسانوں سجا برگوں سے جگہ بابو سماجی سپر یہ تاجو کما کے حق میں دباؤ تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری بہاری زمین کا نشان تمہارے لیے تمہارے لیے کس کے ربے جہاں تمہارے لیے نہ روحے امی نہ عرش دانی نہ لوہے نبی کوئی بھی کہیں ہی نہیں تو ہم سے کھولی اصل کی نیہا تمہارے لیے وہ پیسے دیے یہ جھوٹ دیے کہ نام لیے زمانہ جیے جہاں لیے تمہارے دیے یہ تمہارے لیے کہاں پہ کرم روانہ کیے کہ آب نے زمانہ پیے جو رکھتے تھے ہم سیے یہ سکتے بازار تمہارے لیے یہ مرحمتیں کچی متیں نہ چھوڑے لتے نہ اپنی گتے وسور کرے کرے بھرے وہ سورے جنا تمہارے لیے و نجی وسیب نسیحی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبر خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے خلیل اللہ کوئی حاجت ہو تو پیش فرمائے خلیل اللہ نے جواب دیا میں جس کا بندہ ہوں جو میرا رب ہے وہ میرے حال سے باخبر ہے مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں تجھ سے کوئی حاجت نہیں اب محبوب اللہ اللہ میں کو دلہا جاتے ہیں میں راج کو دودھا جاتے ہیں آیا سدرا کا مقام بولا کاسے غلام آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم جبری نے یا رسول اللہ میری حد آ گئی میرا میری حد آ گئی اس سے آگے میں جا نہیں سکتا ایک ایک بال کے برابر بھی اگر آگے بڑھوں گا میرے پر جل جائیں گے میں آگے نہیں جا سکتا یا رسول اللہ حسرت بھری نگاہیں تھیں رکاب چھوٹی امید ٹوٹی بس بس نگاہیں حسرت کے تھے محبوب نے پوچھا اپنے باپ ابراہیم میرے سو کا احسان چکا رہے ہیں پوچھے جبریل میں جا رہا ہوں کوئی حاجت ہے کوئی خواہش ہے بول پوری کروا کے آؤں کوئی خواہش ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ عرض دینا آقا میری خواہش ہے میری تمنا ہے میری حسرت ہے بول بول کیا تمنا ہے اب کی یا رسول اللہ خواہش ہے کہ کل بھروسے قیامت آپ کی امت جب پورے سراج سے گزرے تو میں اپنے پر بچھا دوں خواہش دیکھو خواہش دیکھو جبریل کی خواہش کیسی حضور کی امت کی امت کے لیے رحمت بھری خواہش ہائے ہائے ہائے اعلیٰ حضرت اسی اسی خواہش کو یاد دلاتے ہیں میدان نشر قائم ہے اہل سراط کو کہتے ہیں کہ اہل سراط روح امری کو خبر کریں ارے جاتی کے امت نبوی فرش پر کریں آؤ اپنا وعدہ پورا کرو آ جاؤ آپ امت رسول پل سرا سے گزرنے والی ہے اپنے پروں کو بچھا دو اہل روح امی کو خبر کرے چاچی ہے نی پرش فرش پر کریں لیکن قربان جاؤں سید عادت کے عشق ہو تو ایسا محبت ہو تو ایسی پیار ہو تو ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے گندے قدم اس لائق نہیں کہ ہم جبریل کے نورانی پروں پر گزرے اور ہمارے کو یہ بھی نہیں کہ ہم حضور کے ہوتے کسی اور کو مدد کے لیے پکارے ہیں ہم تو حضور ہی کو پکاریں گے حضور ہی سے عرض کریں گے پل سے اتارو راہ گزر کو خبر دو پل سے اتارو راہ گزر کو قبر پل سے اتارو راہ گزر کو جبریل پر بچھائے قبر لیکبرو محبوب شفاعت کا دروازہ کھولیں گے سب کی سب امت حضور کی بارگاہ میں گھومتی گھومتی پھرتی پھرتی آئے گی سارے انبیاء کہیں گے ادھبو الا غیری آج کسی اور کے پاس جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ گھوم گھوم کر پھر پھر کر جب محبوب کی بارگاہ میں امت حاضر ہوگی حضور سے قرار ہو جائیں گے فرمائیں گے انا لہا میں تو ہوں ہی اسی لیے میں شفاعت کروں گا حضور حضور اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں جھک جائیں گے سجدے میں گر جائیں گے سجدے میں گر جائیں گے دو بس ان کے آئے ہی کی دیر گئے خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے میں جائیں گے اللہ کی ہم بیان کریں گے ایسی ہم بیان کریں گے نہ کوئی کر سکا نہ کوئی کر سکے گا کتنی دیر اللہ چاہے ماں سجدے میں رہیں گے ماں کی طرف اشارہ ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد سر اٹھائیے سر اٹھائیے محبوب سجدے میں لیکن کہا جائے گا سر اٹھائیے کہیں لوگ نہ سمجھے کہ آپ سجدے میں تھے اس لیے اللہ بخش نئی نہیں سر اٹھائیے آپ کا دیکھ آپ کے چہرے کے میں شفا کا دروازہ کھلوا اللہ اللہ معبو سر اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا سوال کیجیے پورا ہوگا شفاعت کیجیے قبول ہوگی سوال کیجیے پورا ہوگا شفاعت کیجیے قبول ہوگی نے جھک کر گلے سے لگایا قبولیت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد محبوب میں سجدے میں محبوب میں سجدے میں اللہ کی حمد کی اور ارشاد ہوا سر اٹھائیے سوال بات کرو پورا ہوگا شفاعت کرو قبول ہوگی شفاعت قبول ہوگی شفاعت قبول ہوگی شفاعت کیا ہے محبوب فرماتے ہیں شفاعت شفا میری دلہن بنا دیا گیا شفاعت حضور کی دلہن حضور کی دلہن مومنوں کی مائیں ہیں شفاعت ہماری ماں ہے شفاعت ہماری ماں ہے اور ماں کبھی نہیں چاہے گی بچہ جنم میں جائے ماں کبھی نہیں چاہے گی بچہ جنم میں جلے شفا ہماری ماں ہے ہیں کہ اجازت کا چہرہ کا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد محمد بڑی شان جہنم کے اوپر بنایا گیا پل ہائے ہائے اس کی دھار اس کی باری کیسے گزریں گے کیا ہوگا بہت کچھ نہیں ہوگا اب کچھ نہیں ہوگا سنا سنا رات جیسا ایک پیدا کرو سدائے محمد محمد بھگوان بس یوں ہی ان کا ذکر کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو کرتے کرتے کرتے کرتے اس دنیا سے سفر کر جاؤ پھر تو پھر تو ان مادہ میں محشر میں قبر سے اٹھیں گے تو لب پر لب پر انشاءاللہ ایک ہی صدا ہوگی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا

اون تن کرتی امتھا امت امتہ بتا بتا چند کس کا کتاب دھا ہے کس کا سنہیش دیش ڈر شادی لڑکی ہوئی ہے بچتے بن شادیا میں چارش دے بلا دو بل امی بانا بتا بی چیتے جھنڈا رو بل امی بالا بتا بی چی جھنڈا چڑھا سبحیش دے بلا گرا سرکار کی اویلیبی دن کار کی او مدد ہر بابا ان کی اوکدی ہر بابار کر بولو گھر بابا سب کے بولو لب جھوم کے بولو گھر لہرا کر بولو بابا اٹھا کر کر بولو بولو سارے لہرا سب لکشم کے بولو لب لکشم کے بولو شرمانا بابا لکشم کے بولو بابا کاری کے

سب جھوم کے بولو رسول